السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه وسن واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد ایمان کے ارکان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اللہ العالمین پر ایمان جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم ہے اس کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا تھا آج کے درس میں ایمان کے ارکان کا جو دوسرا اہم رکن ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے اور وہ کیا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں اس کی جو مفرد ہے ملک ہے اور جمع اس کی ملائکہ آتی ہے ان کو ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے اور پیغامبر پیغام کو لانے والے یعنی اللہ رب العامین کے پیغام کو نبیوں تک پہنچانے والے اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے اور ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے رسول یہ رسول کی جمع ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کی غیبی مخلوق ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اللہ رب ان کو نور سے پیدا کیا ہے اللہ کے مکرم بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا وہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ رب فرمایا تحریم کے اندر کہ یادن امن فسکم علی کم نارا وقود لجارہ علیہ الشداد علیہ الغلاد الشداد اللہ یاسون اللہ امرحم و یف ما امر اللہ جن کو حکم دیتا ہے ان باتوں کی نافمائی نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم آتا ہے ان حکموں کو بچا لاتے ہیں تو فرشتے ہمیشہ اللہ ابرامن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی کبھی بھی اطاعت سے لوگ دائیں نہیں کرتے ان میں مذکر اور مونس نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے یہ کھاتے بھی نہیں ہیں پانی وغیرہ بھی نہیں پیتے ہیں نہ کبھی ان کو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی آپس میں ان کا نکاح وغیرہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ان کے تعلق سے نہیں ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی کوئی تعداد نہیں جانتا ہے اتنی ان کی تعداد ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان کی تعداد کے بارے میں نہیں جانتا ہے فرشتے بے شمار ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی تعداد فرشتوں پر ایمان لانے میں چار چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے پختہ اقرار اور یقین کے فرشتے موجود ہیں اللہ ابامن کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اللہ کے مکرم بندے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا اور اللہ ہر العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے تو سب سے پہلی بات فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے یہ ہے کہ ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق ہیں جن اللہ کی مخلوق ہے مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہیں یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ایسے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اس کا انکار کرتے ہیں کہتے نہیں فرشتے وغیرہ کچھ نہیں ہیں فرشتوں کا مطلب ہوتا ہے خیر آپ کے اندر جو خیر کا جذبہ ہے وہی مراد ہے فرشتے ایسے بھی لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں وہ اس طرح کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے موجود ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا ہے نور سے پیدا کیا ہے ہم سے انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے فرشتوں کو اللہ انسانوں سے پہلے پیدا کیا جن بھی انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تو یہ مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں میں جن کے نام کا ذکر ہے قرآن میں یا حدیث میں ان ناموں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ فرشتے کے نام ہیں جیسے جبرائیل کا نام آتا ہے مکائل کا نام آتا ہے اسرافیل کا نام آتا ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے نام ہیں ایک فرشتہ جن کا نام جبریل ہے ایک فرشتہ ان کا نام مکائل ہے ایک فرشتہ ان کا نام اسرافیل ہے تو جن فرشتوں کے نام آئے ہیں قرآن یا حدیث میں ان فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نام کے ساتھ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل نہیں ہے کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا موت کا فرشتہ اس کا نام نہیں بیان کیا گیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں لوگوں میں ایسی مشہور ہو گیا کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں آتی مکائل اسرافیل جبرائیل آگے آئے گی اور بہت سارے فرشتوں کے تعلق سے معلومات اور تفصیل سے کے سامنے جو بیان کریں گے ان تھوڑی دیر میں بہرحال اسرائیل کا نام نہ قرآن کے اندر ہے نہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو نام آئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان ناموں پر یہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں تیسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ ان کے جو اوساف بیان کیے گئے ہیں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے قرآن کے اندر یا سنت کے اندر قرآن یا حدیث کسی کے اندر بیان کیا گیا ہو تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جسے جبرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے چھ سو پر ہیں چھ سو پر اور وہ جو پر ہیں پورے آسمان کو تک پھیلے ہوئے ہیں اس قدر بڑی مخلوق ہیں جو ہے فرشتے اللہ رب العامین کی اور اللہ رب العامین کا پیغام اتنی تیزی کے ساتھ لے کر کے آتے تھے اللہ ان کو بہت جو ہے طاقت دے رکھی ہے حتجب علیہ السلاۃ کو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جب غزے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پوری آبادی کو ہم کیا کریں پلٹ دیں اور دونوں پہاڑوں کے بیچ ان کو پیس دیا جائے اتنی طاقت ان کے پاس ہے اور لوت علیہ صلاح والسلام کی جب قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تو پوری زمین اور پورے لوگوں کو اٹھا لیا انہوں نے اوپر لے کر گئے اور اوپر سے پلٹ کر کے زمین پر نیچے گرا دیا ان کو اتنی طاقت ان کے پاس فرشتوں کے پاس تو یہ جو صفات ان کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر اگر اس کا کوئی ذکر ملتا ہے تو ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ جو عمل فرشتوں کے ذمے ہے اور اس عمل کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا ہے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فلاں فرشتہ فلاں کام کرتا ہے جیسے جبر علیہ السلام ہیں وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر کے آتے تھے نبیوں کے پاس تمام نبیوں کے پاس وہی پیغام لے کر کے آتے تھے اللہ رب العامین کا جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے کون ہنستے جبریل علیہ السلاۃ والسلام اسرافی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ سور پھونکیں گے دو بار سور پھونکیں گے پہلی بار سور پھونکیں گے تو سارے لوگ جو بھی دنیا کے اندر ہیں سب وفات پا جائیں گے سب مر جائیں گے دوسری بار سور پھونکیں گے تو پھر وہ قبروں سے سب لوگ زندہ کھڑے ہو جائیں گے تو سر پھونکیں گے ان کے یہ عمل ہے میکائل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بارش کے ذمہ دار ہیں اور جو دانے وغیرہ فصلیں وغیرہ اگتی ہیں یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین کو عطا کی ہے تو جو عمل جس فرشتے کے ساتھ قرآن یا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایسے ہی ہمارے پاس دو فرشتے موجود ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں خیر کرتا ہے انسان وہ لکھا جاتا ہے انسان شر اور برائی کرتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ فرشتے کتنے ہیں دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے تو ویسے ہی فرشتوں کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے ان کی کتنی تعداد ہے اللہ ابامن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ بیت معمور میں روزانہ ساٹھ ہزار فرشتے اللہ ہر برامن کی عبادت اور بندگی کے لیے آتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا ڈیلی ساٹھ ہزار فرشتے بیت معمور کا ہے آسمان کے اوپر جیسے ہمارا خانہ کعبہ دنیا والوں کے لیے ایسے ہی فرشتوں کے لیے اوپر کی جو مخلوق ہے ان کے لیے بیت معمور ہے بیت معمور مانے آباد گھر یہ گھر آباد گھر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ فرشتے اللہ ابامن کی وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں ساٹھ ہزار فرشتے ڈیلی اور پھر ان کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا آپ سوچئے کتنے فرشتے دنیا کے اندر اور کتنی یہ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی تعداد نہیں جان سکتا ہے اور آگے بھی اور بہت سارے فرشتوں کے بارے میں ذکر آئے گا تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر امان ایمان رکھنا چاہیے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں مخلوق ان کے بارے میں ایمان میں چار چیزیں شامل میں بتایا پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا ہمارا اقرار کہ وہ فرشتے موجود ہیں مخلوق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو نام قرآن و حدیث کے طرف بیان کیے گئے ان ناموں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تیسری بات یہ کہ ان کے جو صفات بیان کی گئی صفات ان کی جو بیان کی گئی ان صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ جو عمل ان کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان کی تعداد کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ گھماتا ہے کہ مایا الم و جنود ربی کا اللہ کہ جو رب کے کا جو لشکر ہیں رب کے جو لشکر ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو بے شمار فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم تو یہ ہے جو وہی کے لیے جن کو اللہ رب العالمین منتخب کیا جیسے جب علیہ سعد والسلام السلام نمبر دو میکا علیہ السلام اللہ رب العالمین ان کو بارش کی اور نباتات کی اور زمین میں فصل وغیرہ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی تیسری قسم کیا ہے جو سور پھونکیں گے قیامت کے دن اور وہ ہوں گے ہستے نکائی علیہ سات السلام چوتھے جو روح کو نکالنے والے فرشتے ہیں روح کو نکالنے والے فرشتے کو ملک الموت کہا جاتا ہے اور ان کے بہت سارے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں روح نکالتے وقت تو ان کا نام اسرائیل نہیں ہے بلکہ ملک الموت ان کو کہا جاتا موت کا فرشتہ پانچویں قسم یہ ہے کہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو بندوں کی حفاظ کرتے ان کے ہر حال میں جو بندہ صبح و شام کی دعا پڑھتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت دعا پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ابامن کی طرف سے فرشتے معمور ہوتے ہیں جو اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اب آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو ان اسکار کو پڑھنے والے ہوں گے آیت القرسی کی تلاوت کرنے والے صبح و شام کی دعاؤں کو پڑھنے والے تو وہ سارے جو انسان ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان انسانوں کی حفاظ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو تیار کر رکھا ہے جو ان کی حفاظ کرتے ہیں تو یہ فرشتوں کی ایک قسم اس طریقے سے ایسے ہی ہمارے کندھوں پر دو فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں دائنا کندھے پر جو فرشتہ ہے اچھے اعمال کو لکھتا ہے نیک اعمال کو اور جو بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے انسان جو برا عمل کرتا ہے شر جو کرتا ہے اس کو فرشتے درج کرتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ان کا نام بھی کرامن کاتبین نہیں ہے کرامن کاتبین یہ وصف ہے کرام کے معنی ہوتے ہیں بزرگ مکرم لوگ کاتبین میں لکھنے والے تو یہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں مکرم ہیں اللہ کے بے حد مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک کے بہت نزدیک ہیں اس لیے ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے یہ کرامن کاتبین نام نہیں ہے یہ بلکہ ان کا وصف ہے ہے کرام مانے جو ہے جو معزد لوگ ہوتے ہیں کریم لوگ ان کو کرام کریم کی جمع کرام کاتبین میں لکھنے والے کاتب مانے لکھنا والا اس کی جمع کاتبین لکھنے والے تو یہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے موجود ہیں تو یہ فرشتوں کی قسم ہے اس طریقے دیکھیے قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں دو سوال کرنے کے لیے ان کا نام منکر اور نقیب دو فرشتے آئیں گے قبر کے اندر سوال کرنے کے لیے ہر قبر میں ہر انسان کے پاس دو فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر ایسے ہی جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ فرشتے اللہ ابامین کی طرف سے جو روح کو لا کر کے ماں کے پیٹ میں پھونکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان فرشتوں کی ایسے ہی اللہ اربامن کے عرش کو نو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ حمل وار شرب بھی کا بکفا قوم اور آٹھ فرشتے اللہ رب الامین کے جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ حمرت العرش کہا جاتا ہے ان کو تو یہ بھی اللہ ابرامین کے جو فرشتے ہیں کچھ فرشتوں کو یہ ذمہ داری اللہ رب نے عطا کر رکھی ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں قرآن و سنت کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے دین کی محفلیں ہوتی ہے توحید اور سنت کا ذکر ہوتا ہے ان مجلسوں کے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان مجلسوں میں حاضر ہو کر کے باقاعدہ ذکر کو اور بیان کو سنتے ہیں ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان کو جو ہے ملائکہ سیاحین گشت کرنے والے گھومنے پھرنے والے ڈھونڈتے رہتے جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر کو وہ سنتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سمراد کیا ہے قرآن کی تلاوت دین کی باتیں وہ دین جو ثابت شدہ ہو ایسا نہ ہو بدعت خرافات ہو اور ایسی مجلسیں ہوں جہاں پر شرک ہو خرافات کیا جائے ان مجلسوں میں نہیں آتے فرشتے بلکہ ان مجلسوں میں آتے جہاں اللہ علب کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی توحید کا ذکر سنت کا ذکر ہوتا ہے بدعت اور شرک کی تردید ہوتی ہے ان مجلسوں کے اندر فرشتے آتے ہیں اور باقاعدہ ان کو سنتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جب جمعہ کے دن آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے ان کا نام درج کرتے ہیں اور جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں ایسے بھی فرشتے موجود فرشتوں کی قسم یہ بھی ہے ایسے آپ دیکھیے پہاڑوں کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں پہاڑوں کی حفاظت کے لیے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکلیف دی گئی تو اللہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا تو پہاڑوں کے لیے بھی کچھ فرشتوں کو اللہ کو مقرر کر رکھا ہے ایسے ہی میں نے بیان کیا کہ بیت معمور میں روزانہ ساٹھ ہزار فرشتے آتے ہیں زیارت کے لیے اللہ کی بات کے لیے پھر قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا اللہ کی بات کرتے ہیں جی وہ اللہ رب العامن کی ذرہ برابر نافرمائی نہیں کرتے اللہ رب العامن کا جو حکم ہوتا ہے اس حکم کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پر فرشتے آتے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں کتنے فرشتے ہیں اللہ ابراہین کے علاوہ ان کا کوئی عدد ان کو نہیں کوئی جانتا ایسے ہی ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں لے جانے والے فرشتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں بندوں کے اعمال کو ہر پیر کو ہر جمعرات کو فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اعمال کے بندے کے اعمال کو فجر میں اور اصل کے وقت میں جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے تو کچھ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنت کی حفاظ کے لیے معمور ہیں ان کو حضرت جہنم کہا جاتا ہے اور ان کا جو داروغہ ہوگا جو زیادہ یعنی جو سب کا جو ہے سردار ہوگا اس کا نام مالک ہے جیسا کہ حدیث کے در قرآن کریم کے در اللہ نے بیان فرمایا تو وہ فرشتے جو ہے جہنم کو کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے تو جہنم کی کھینچ کر لانے کے لیے اور اس کی حفاظ کے لیے بھی اللہ رم نے فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے ایسی جنت کے لیے فرشتے ہیں اور جنت کے فرشتوں کے جو سردار اس کا نام ردوان ہے اس کا نام ردوان تو یہ سارے فرشتے ہیں کہ اللہ رب العامین کے علاوہ کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا اللہ رب العامین کی بہت بڑی مخلوق ہے فرشتے لہذا ان پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اگر ہمارا ان پر ایمان ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اگر ہمارا ایمان ہو کہ ہمارے پاس دو فرشتے اور حقیقی ایمان ہو ہمارے خیر اور شر ہر چیز کو لکھ رہے ہیں تو انسان برائی نہیں کرے گا انسان گناہی نہیں کرے گا اس لیے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا وہ نہیں چاہے گا اس کے نام اعمال میں برے عمل لکھے جائیں برائیاں لکھی جائیں اس لیے نیک عمل کرے گا تو اس کے دفتر میں نیک امال ہوں گے تو انسان کی زندگی میں اس کا جو ہے بہت بڑا اثر پڑتا ہے ایسے ہی فرشتے اللہ اربامن کی بہت بڑی مخلوق ہے اتنی بڑی مخلوق ہے اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی بہت کمزور مخلوق ہیں خلق الانسان ضعیفہ اللہ انسان کو کمزور پیدا کیا جب ہم کمزور ہیں تو اللہ رب العالمین کی بات کیوں نہ کریں جب فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی وہ ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے بات میں اپنا وقت گزارنا چاہیے صرف کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا تازہ ہوتا ہے یہ بھی فائدہ کہ اللہ رب بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے کتنا اتنا رحم دل ہے کہ اس نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے بندوں کی حفاظت کے لیے اعمال کو پہنچانے کے لیے اور اس طریقے سے اعمال کو لکھنے کے لیے یہ اللہ ابامن کی طرف سے تو اللہ ابامن کی رحمت ہے بردوں کے ساتھ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی جو جہنم کے فرشتے بہت سخت ہیں ان کے نرمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ ابامین کا حکم ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہ عبادت ہے اللہ العالمین کی کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جیسے مان لیجئے کوئی مجرم ہوتا ہے اس مجرم کو پھانسی کے فندے پر لٹکایا جاتا ہے یا جو جلاد ہوتا ہے جلاد کو قاضی حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کو پھانسی پر لٹکا دو یا اس کو گردن مار دو تو کیا اس کو جو گردن مارتا ہے کیا گناہ کرتا وہ گناہ نہیں کرتا وہ خیر کا کام کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہے کیونکہ یہ حکم ہے یہ اللہ کا اس کے نبی کا حکم یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے یا اس طریقے سے کوئی شراب پیتا ہے شراب پینے کی سزا ہوتی ہے نا کوڑے مارے جائیں اب جو کوڑا مار رہا ہوگا تو کیا ہم کہیں گے گناہ کرتا نہیں ہوا اچھا کام کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں یا اس طریقے سے اسلام کے اندر زنا کی سزا ہے پتھر مارا جائے تو اگر کوئی زنا کرے اس کو مارا جائے پتھر سے تو مارنے والے گنہگار نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرنے والے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دیکھتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہماری بھی سزا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اللہ ان کو اسی سخت پیدا کیا ہے ان کے اگر نرمی آ جائے تو پھر نہیں لوگوں کو سزا دیں گے جلاد اگر نہ مارے لوگوں کو تو پھر وہ کسی کو سزا نہیں ملے گی تو جب سزا نہیں ملے گی دنیا کے اندر برائی عام ہوگی تو اس لیے یہ جو فرشتے ہیں جو انتہائی سخت دل فرشتے ہیں جہنم کے جو فرشتے ہیں جہنم کی حفاظت کے لیے اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ وہ اعمال کے بدولت اللہ ابامن ہم کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کریں ایسے اعمال انسان کو کرنا چاہیے تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کے بہت سارے ثمرات ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ ابامن کے جو مخلوق فرشتے ہیں ان پر دو طریقے سے ایمان ہوتا ہے ایک ایمان مجمل ایمان مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے مختصر ایمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جو جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو نور سے پیدا کیا ہے اللہ رب کی کے بنتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بات کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یہ ہوتا ہے ایمان مجبل مختصر ایمان ایک ایمان مفصل ایمان مفصل تفصیل کے ساتھ ایمان ڈیٹیل میں ایمان جو میں نے بیان کیا کہ جن فرشتوں کا نام ہے ان نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو عمل جو فرشتہ کرتا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کام یہی فرشتہ کرتا ہے جو صفات بیان کی گئی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ فرشتوں کی صفات ہیں یہ فرشتے عمل کرتے ہیں جو نام بیان کیے گی میکائل کا نام اسرافیل کا نام یا اس طریقے سے جبرائیل کا نام ان فرشتوں کے نام آئے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ زب علیہ السلام کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو وہی کو لاتے تھے اسراف علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے ہیں تو یہ جو اعمال اور جو نام بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا یہ ایمان مفصل کہا جاتا ہے بات سمجھ آئے گی نا تو دو طرح کا ایمان ایک مجمل مجمل ایمان ہر بندے کے لیے ضروری ہے چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے موجود ہیں جن کو اللہ نور سے پیدا کیا ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو گویا کہ اس کے اندر فرشتوں پر ایمان لانے کا وجود ہی نہیں ہے گویا کہ فرشتے پر ایمان نہیں لا رہا اتنا اس کو اندر دل میں ہونا چاہیے اور ایک ایمان مفصل تفصیل کے ساتھ جو میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کیا تفصیل کے ساتھ یہ علماء کے لیے ہے جو طلبہ ہیں علماء ہیں یہ تفصیل کے ساتھ ایمان رکھیں کی جو تفصیل قرآن حدیث کے بیان کے اندر کی گئی لیکن مجمل اختصار کے ساتھ ہر بندے پر ضروری ہے کہ فرشتوں پر اس کا ایمان ہو اگر ایمان نہیں رکھے گا تو گویا کہ ایمان کا ایک رکن اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور یہ کفر ہے فرشتوں کا انکار کرنا قرآن اللہ نے بیان کیا نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا اللہ پر ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ ابامن کی مخلوق ہے اور اللہ ان کو پیدا کیا نور سے ان کی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے جو نام ہے ان نام پر ہمارا ایمان ہو جو اعمال بیان کے ان پر ہمارا ایمان ہو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کے اندر داخل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ ہمیں جہنم کے اعمال سے بچائے اور جنت کے اعمال کرنے کی توفیق دے امین جزاک اللہ خیر و صلی البن محمد علیہ وصحب المین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ